شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ ڈبلو ڈبلو ڈبلو شہید اسلام میرے عزیز ربط سورہ فتح سورہ محمد اعلان جہاد کے بعد فتح مبین کی بشارت اور مومنین کے انجام دنیاوی انتم الاولان اقبات انجام اخروی کا بیان ہے خلاصہ صورت بشارات اور ان کے ثمرا ترغیب الجہاد منافقین پر زجر اصاب ہدایہ کے فضائے اضال شبو اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اصاب کرام کے اوصاف و فضائے میرے محترم یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ حضرت تشریف لے گئے سن چھ ہجری کے اندر عمرہ کی غرض سے خواب دیکھا تھا نا حضرت نے کہ ہم گئے ہیں مکے پاک عمرہ کیا سر منڈایا قربانی وغیرہ کی یہ خواب دیکھا حضرت نے اب خواب کوئی ضروری تو نہیں کہ جلدی پورا ہو لیکن صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ اب ضرور عمرہ کریں حضرت عمرہ کے لیے تشریف لے گئے خلاصہ کیا کافروں نے آنے دیا نہیں آنے دیا خود کے اندر کیا ہوئی صلح ہوئی اور صلح نامہ جب لکھا جانے لگا نا تو اس وقت بھی بڑی گڑبڑ ہوئی یوں لکھا گیا بسم اللہ لکھائی گی بسم اللہ ہر رحمان رحیم تو کافروں نے کہا ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے یوں لکھو بسم کا اللہ کیا لکھو بسم اللہ تیرے نام کے ساتھ ہے اللہ اے بسم کا آگے اللہ اس طرح لکھو آخر اسی طرح لکھا گیا مومنین کو جوش بھی آتا تھا لیکن حضرت ان کو ہوش دلا دیتے تھے کہ ٹھہر ہو اچھی چیز ہے پھر آگے جب لکھا گیا من محمد من محمد رسول اللہ یہ نامہ کس کی طرف سے ہے من محمد رسول اللہ تو کافر نے کہا نہیں ہم ان کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کہ اس کا کیا لکھو میں محمد بن عبداللہ وہ مٹا کیا تو ویسے لکھا دیا اور بھی ایسے کشمکش ہوئی ایک ان کی شرط بڑی سخت تھی کہ ہماری طرف سے اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے تمہارے پاس آئے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا اور اگر تمہاری طرف سے نوز بلا کوئی کافر بن گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے اس پہ دستخط کیے گئے اس پہ بھی مسلمان بڑے پریشان ہوئے تو یہ حالات سامنے آئے آئے صلاح نامہ لکھا گیا قربانیاں بھی وہاں ہدے کے اندر کر دی گئی ہدایا آپ واپس جب ہونے لگے نا تو یہی صورت نازل ہوئی صورت فتح انا فتح نالا کا فتح مبینہ تو آپ نے فرمایا فتح مبین یہی صلاح حدیبیہ ہدے دیا ہے فتح مبین کیا ہے صلاح حدیبیہ ہدے ہے حضرت عمر نے عرض کیا حضرت یہ کیسے فاتح مبین ہے شرطیں بھی سخت ہیں عمرہ بھی ہم نہ کر سکے تو کیسے فاتح مبین ہے فرمایا یہ دیکھ لینا یہ بہت سے فتوحات کا پیش خیمہ ہے صلی صلاح حدیبیہ بہت سے فتوحات کا کیا ہے پیش خیمہ ہے تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سن چھ کے بعد سن سات کے اندر چلے گئے ابتدا کے اندر کس کو فتح کر لیا خیبر کو فتح کر دیا سن آٹھ کے اندر پھر یہ مکہ فتح ہو گیا پھر یہ فتح ہوئے حوازن وغیرہ سمجھے جی بات یہ ہے اسی طرح فتوحات سبحان اللہ کافی دھڑا دھڑ فتوحات ہوتے گئے اور بات سمجھ ہی نہیں گئی تو ایک فتح مبین کس کو کہا گیا ہے سلح خدائیہ کو کہ یہ ایک دروازہ تھا پیش خیمہ تھا باقی فتوحات کا انا فتح نال کا فتح مبینہ بشارت دنیا بھی نمبر ایک بے شک فتح دی ہم نے واسطے تیرے فتح واضح لے یا پھر اللہ سمرات اربا برائے فتح مبین فتح مبین کے چار سمرات سمرات اربا برائے فتح مبین اربا برائے فتح مبین پہلا سمرا تاکہ بخشے واسطے تیرے یہ ثمرہ اخروی ہے پہلا ثمرہ اخروی نمبر ایک تاکہ بخشے واسطے تیرے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جو مقدم ہو چکے نبوت سے نبوت سے پہلے وما تاخرا اور وہ گناہ جو نبوت کے با آپ اس کا عام حضرات تو معنی یہی کرتے ہیں کہ گناہ سے مراد کیا ہے جی خلاف اولا ایک چیز ہمارے نزدیک نیکی ہوتی ہے بڑے بزرگوں کے نزدیک کا گناہ شمار جیسے میں نے ابھی کہا تھا اب تین سپارے ہم پڑھیں تو کیا نیکی لیکن وہ بزرگ کیا سمجھ رہا ہے وہ گناہ ہو گیا کہ پانچ سپارے پڑھنے تھے تین پڑھے <laughs> یہ خلاف اولا ہوتا ہے اور اس کو ضم شمار کیا جاتا ہے سمجھے جی نمبر ایک یا ضمب سے مراد ہیں یہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضمب سے مراد ہیں الزامات مشرقی کیا اور مشرق حضور کو الزام دیتے تھے نا کوئی کاہن کہتا تھا کوئی جادوگر کہتا تھا کوئی شاعر کہتا تھا کوئی جھوٹا کہتا تھا اس قسم کے عیب لگاتے تھے جب فتح ہو جائے گی تو یہ عیب لگا سکیں گے یہ الزامات مشرقین کو دور کرنا یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سمجھ آئے گیا نا یا خلاف اولا مراد ہیں یا اس سے مراد ہوئی الزامات مشرقین کو ختم کرنا اچھا جی اور بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد لفظی معنی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمغہ ہے کہا ہے جی کیا من تمغہ کہ آپ بخشے بخشائے آپ بخشے بخشائے سمجھے یہ ایک تمغہ ہے اعزاز ہے اس سے لفظی معنی مراد نہیں گناہوں کا بخشنا ہے یہ ثمرہ اخروی نمبر ایک لکھا ہے کتنے ثمرے آنے آنے گی چار تاکہ بخشے واسطے تیرے اللہ ان گناہوں کو جو مقدم اور جو موقع وہ تم نعمت ہو ثمرہ اخروی نمبر دو اور کامل کرے نعمت اپنے کو اوپر تیرے یعنی جتنی احسانات اللہ نے کرنے ہیں مکمل کر دے یاہ دیا کر سراط مستقیمہ یہ ثمرہ دنیاوی نمبر تین دو ثمرے اخروی ہیں اور دو ثمرے دنیاوی ثمرہ دنیاوی نمبر تین اور چلائے تجھ کو سراط مستقیم پر یہدیہ دیا چلائے تجھ کو کس پہ سراط مستقیم پہ نیچے لکھو بغیر مزاحمت کفار کے کہ میں سمجھاتا ہوں بغیر مزاحمت کفار کے بھائی پہلے مومن جو چلتے تھے آگر کافر لڑتے تھے یا نہیں لڑتے تھے وہ لڑتے تھے نا رستوں میں لیکن جب سلو ہو گئی تو کافر لڑیں گے نہیں لڑیں گے پھر جب فتوحات ہو گئے مکے وغیرہ کے کافر نہیں لڑیں گے سیدھا راستہ چلو اور چلائے تو اس کو راستہ سیدھا بغیر مزاحمت بار کے وہ جانسرک اللہ ہو یہ ثمرہ دنیاوی نمبر کتنی چار دو ثمرے اخروی دو ثمرے دنیاوی اور مدد کرے تیری اللہ تعالیٰ ایسی مدد جس میں ہی عزت ہو تو مددیں کی یا نہ کی فوراً فتوحات ہوتے گئے بشارت نمبر دو او انا فتح نا کے نیچے کا لکھا تھا بشارت دنیا نمبر ایک اب بشارت نمبر دو ہے وہی وہ ذات ہے جس نے اتارا سکون کو اطمینان کو بیت دل مومنین کے لئے ہجداد ایمان تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھے پہلے ایمان کے ساتھ یہ سکون تو یہی اتارا نا کہ مومنین کے لڑنے کا خیال ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا سکون چاہے شرائط بھاری تھے بسم اللہ پہ اور کس کے اوپر محمد تو رسول اللہ پہ لیکن سکون تھا ولی اللہ السلم آباد تسلی مومنین مومنین کو تسلی دے گی کہ گھبراؤ نہیں آج اگر تم عمرہ نہیں کر رہے کل عمرہ بھی کرو گے مکے پہ بھی فتح یاب ہوں گے اللہ کے لشکر موجود ہیں فرشتے تمہاری مدد کریں گے اللہ کا لشکر فرشتے اور واسطے اللہ کے ہیں لشکر آسمانوں کے زمین کے اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا لے یدخل خلا یہ ثمرا ہے جی ثمرائے سکینہ ہے اولدی انضر سکینہ تھا سکینہ کا پہلا ثمرہ کیا ہے لے یزداد ایمانہ اور دوسرا ثمرہ ہے لے یود خلا المومنی تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو مومن عورتوں کو جنات تجری من تحت انار خالدین پیہا بھائی کب مٹا دے ان سے ان کے گناہوں کو اور ہے یہ چیز نزدیک اللہ کی کامیابی بڑی ٹھیک ہے جی تو یہ کس کے سمرے ہیں جی مومنی کے دل میں کا داخل انگال سکینہ انگال سکینہ کے کتنی سمرے ہیں جی ایک ایمان کا بڑھنا دوسرا کیا بہشت میں داخل کرنا آگے بھائی جو عزب المنافقین یہ ثمرہ ہے عدم سکینہ کا اللہ نے منافقین اور کافروں کو سکینہ نہیں دیا ثمر عدم سکینہ اور عذاب دے منافق مردوں کو منافق عورتوں کو مشرق مردوں کو مشرق عورتوں کو جو کہ گمان کرنے والے ہیں ساتھ اللہ کے گمان برے بھئی جو مشرق ہوتا ہے اس کا خدا کے ساتھ اچھا گمان ہے یا برا کہتا ہے خدا تو اکیلا کام نہیں کر سکتا یہ میرے پیر فقیر جو ہیں ملیں تب کام ہوتا ہے علیہم دائرۃ سو ثمرا دنیاوی ان کے اوپر حادثہ برا پڑنے والا ہے یہ دائرہ تو سو من حادثہ برا چنانچہ بھائی پتہ مکہ ہوا یا نہ ہوا اسی طرح باقی چیزیں بھی کافی مشرقین پہ فتوحات ہوئے مغلوب ہوئے ان کے اوپر حادثہ برا پڑنے والا ہے سمرا دنیا بھی یعنی مغلوب ہوں گے بغاز اللہ علیہم ثمرا اخروی اور ناراض ہوا اللہ ان کے اوپر لانت کی تیار کیا ان کے لیے جہنم کو اور ساتھ مصیرہ اور بری ہے جہنم بیت بار ٹھکانے کے ولی اللہ السماوات والارض اس میں تحدید کفار ہے پہلے للہ السماوات تھا وہ کس کے لیے تھا بتاؤ تسلی مومنین کے لیے اب یہ کس کے لیے ہے کفار بھائی فرشتوں کے لشکر جو اترتے ہیں تو مومنین کو تسلی ہوتی ہے کافرے کے لیے ڈراوا ہوتا ہے اور واسطے اللہ کے لشکر ہیں آسمانوں کے زمین کے اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا انا ارسلنا کا فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے فرائض بے شک بھیجا ہم نے تجھ کو شاہدہ حق بیان کرنے والا اور دوسرا میں کیا گواہی دینے والا کئی دفعہ پڑھ چکے ہو نمبر ایک مبشر نمبر دو نذیر نمبر تین لے تو یہ تو تھے جی فرائض رسول اللہ شاہد مبشر نذیر آگل تو مین بلّہ یہ فرائض امت ہیں وہ حضور کے فرائض یہ امت کے فرائض تاکہ ایمان اللہ کے اس کے رسول کے امداد کرو اور اس کی توقیر کرو عزت کرو وہ تو سب ہو ہو یہ حضور کی تصویر پڑھو یا اللہ کی اللہ کی یہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے اللہ ہے روح المانی میں لکھا ہوا کہ اجماع ہے لیکن بریلوی کہتے ہیں تسبیح پڑھو حضور کی اور کری حضور کی تسبیح کیا ہوگی <laughs> جی تو تسبیح پڑھو اللہ کی صبح اور شام ان اللہ دین جو باج کا بیعت رضوان کی فضیلت ان اللہ دین جو باج کا بیعت رضوان کی فضیلت بھائی حضرت گئے عمرہ کرنے کے لیے تو خدا کے اوپر رک گیا کافروں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے مکے کے اندر نہیں آنے دیں کا رک گئے اور آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جائیں ان کے ساتھ بات کریں مکے والے حضرت عثمان کا احترام کرتے تھے انہوں نے کہا عثمان تو عمرے کر محمد کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو رہ گیا عمرہ کا انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے محبوب کے سوا عمرہ نہیں کر سکتا انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تکلیف نہیں دی ویسے روک دیا ادھر مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کا بس شہید ہو گئے ہیں تو حضور نے ایک درخت کے نیچے ککر کا درخت تھا تمام صحابہ سے سکھالی بھائی عقلی کہ اب ہم جان کی بازی دے دیں گے جہاد کریں گے لڑیں گے عثمان کے خون کا ہم بدلا لیں گے وہی بیت رضوان ہے اب حضور عالم و غائب ہوئے عالم و غائب ہوتے تو فرما دو تو زندہ ہیں بے شک جو لوگ بیت کرتے ہیں تیرے ساتھ سوائے سنی بیت کرتے ہیں اللہ کی کیوں اس لیے کہ آپ بیعت لے رہیں اللہ کے دین کی خاطر اے لائے کالمت اللہ کی خاطر تو آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے ید اللہ آئے ہیں اللہ کی رحمت ہے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کی طاقت ہے ان کے ہاتھوں پہ فمن نہ کسا ایفا عہد کی تاکید پر جس شخص نے توڑا نا اس بیعت کو معاہدے کو پر سوائے اس کری توڑے گا اپنے نفس پہ اس کا وبال اس پہ ہوگا ومن اوقا اور جس شخص نے پورا کیا اس کو کہ معاہدہ کیا اوپر اس کے اللہ کا تو فاسا ہوتی ہے عظیمہ ثمر ایفا ایفا ثمرہ ان قریب دے گا اس کو اللہ حضر عظیم القل مخلفون زجرات منافقین بھائی آپ جب جانے لگے نا کہاں عمرے پہ جانے لگے تو آپ نے عام اعلان کر دیا کہ بھی آرابی لوگ بھی سارے چل چلیں ہمارے ساتھ عمرے کے اوپر کیونکہ آپ کو خطرہ تھا نا کہ مکے والے لڑے نہیں اس لیے چاہتے تھے آپ کے زیادہ ساتھی چلے لیکن جو آرابی تھے نا منافق وہ ساتھ نہیں گئے مکے کے بھی بعد منافق ساتھ نہیں گئے یہ پندرہ سو آدمی گئے تھے حضرت کے ساتھ تو جو منافق نہیں گئے نا تو حضرت جب واپس آئے تو انہوں نے بہانے کرنے تھے یا نہیں اب منافقین بہانے بنا رہے ہیں کہ حضرت مجبوری ہو گئی ورنہ آپ کے ساتھ عمرے پہ ہم چلتے کہ زجرات منافقین ان قریب کہیں گے واسطے تیرے پیچھے رہنے والے بدوی کہ پہلے سے پیشین گوئی کر دی پیچھے رہنے والے بدوی کہ شاغرت امبالنا یہ بیان عزر ہے کہ مشغول کر دیا تھا ہم کو ہمارے مالوں نے ہمارے اہل نے حضرت ہم آپ کے ساتھ چلتے نا تو ہمارے مال کا نقصان ہو جاتا چوری ہو جاتی ہماری بیوی بچے ہیں عزت کا خطرہ تھا کس کا عزت کا خطرہ تھا حست پھرلنا اس سفارت اور ہمارے لیے یقول ہیں تقزیب منافقین اللہ نے فرمایا یہ زبانی جمع خرچی ہے ہے کہا جی آ, کہتے ہیں فقط اپنی زبانوں کے ساتھ اس چیز کو کہ نہیں ان کے دلوں میں دل میں تو وہی بےمان کی ہے کل فمیاں میرے کون تلقین رد ان کی بات کا رد کر دیا گیا اب رد کی صورت سمجھو جی وہ کہتے تھے نا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جاتے تو ہمارا مالی نقصان ہو جاتا اور ہمارے اہل کا نقصان ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تو اللہ تعالیٰ تم کو نقصان دیتا تم بھی رہتے تم بھی گھروں کے اندر رہتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال کا نقصان دیتا تمہارے اہل میں کسی کو مار دیتا تو اس کے نقصان کو دور کر سکتے تم تو یہ کیوں بہانہ کرتے ہو تم بھی گھر کے اندر ہو تم کہہ دو گھر میں اس لیے رہے کہ ہمارا مال بچ جائے اور آگ بچ جائے تم گھروں میں رہو اللہ تعالیٰ نقصان دیتا ہے دور کرو اسی طرح اگر تم حضور کے ساتھ چلے جاتے تو ہم تمہارے گھر کی حفاظت کرتے تو ہماری حفاظت کو کوئی روک سکتا تھا نفع ہاں، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے اب دیکھو اب سمجھ آئے گی بات تلقین رادہ فرما دیجئے کون مالک ہے واسطے تمہارے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا نفع نقصان کا کون مالک ہے واسطے تمہارے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا کون سی چیز اور نفع نقصان کا اگر ارادہ کرے اللہ صاحب تمہارے کس کا تکلیف کا کہ تم گھر میں ہو تکلیف دے یا ارادہ کرے صاحب تمہارے کس کا کہ تم حضور کے ساتھ چلے جاؤ تو کیا دے دے دے بلکہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کر تو خبردار اب بات سمجھ ہی ہے بل تم تخلق کا سبب سبب تخلق یہ بہانے نہ بناؤ آل و عیال کے اصل تخلق کا سبب یہ ہے حقیقی کہ تم نے دل میں یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ پندرہ سو آدمی جا رہے ہیں کہاں مکے اور وہاں ہزاروں کافر رہتے ہیں وہ تو ان کو رگڑ کے رکھ دیں گے ختم کر دیں گے تم نے یہی سمجھا تھا <laughs> کہ ان کے ساتھ جائے تو مر جائیں گے اے سبب تخلف یعنی تخلف کی اصل وجہ یہ ہے بلکہ گمان کیا تھا تم نے کہ ہر نہیں واپس آئے گا رسول اور مومن اپنے آل کی طرف کبھی اور مزین کیا گیا تھا یہی تمہارا گمان تمہارے دلوں میں اور گمان کیے تھے تم نے برے گمان پکن تم قوم بورا اور تھے تو تم کبا قوم تباہ ہونے والی یعنی برے خیالات کی وجہ سے تو تم لوگ تباہ ہونے والے تھے بور جو ہے جمع ہے باہر کی بور کس کی جمع باہر کی تھے تم قوم تباہ ہونے والے وہ ملم یوم بلّہ ایک قانون ہے اللہ کا کہ جو نہیں ایمان لاتا ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے پر بے شک تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے صحیح دوزہ دو اللہ ملک السماوات الارض اور اللہ تعالیٰ کے آگے بعید نہیں تمہیں دو میں ڈالنا خدا کے لیے کوئی مشکل اور بعید نہیں کیونکہ اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہے اللہ تعالیٰ عقور الرحیم یہ ترغیب توبہ ہے عقور الرحیم سے کیا ہے ہاں اگر توبہ کر لو نفاق سے تو اللہ عقور الرحیم ہے سیقول المخلفون یہ پیشین گوئی ہے اے میرے محبوب اب تو منافق نہیں آئے عمرے پہ اور بہانے بنا رہے ہیں لیکن ابھی آپ جائیں گے کس کو پتہ کرنے کے لیے بتائیے ابھی آپ سن سات ہجری میں کہاں جائیں گے آ ہاں، تو حضرت نے تیاری کر لی محرم کا مہینہ بل بالکل ابتدا سن سات ہجری کے اندر پھر آ کے ساتھ بیٹھیں گے حجرت جی ہم کو ساتھ جانے دو حجرت جی ہاں حجرت جی کہیں گے کیوں کہ جانتے ہیں کہ خیبر کی پتہ بالکل آسان ہے وہ یہودی تھوڑے ہیں بل دل ہیں اور خیبر جلدی پتہ ہوگا ہاں تاکہ چاپلوسی کریں گے حجرت جی حجرت جی کریں گے ان کو الو کے پٹے گھر بیٹھو کہاں بیٹھو گھر بیٹھو اللہ نے ہمیں روک دیا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ خیبر کی فتح پہ وہی جائیں گے جو کہاں تھے وہ عمرے پہ گئے تھے وہی اصاب ہدے دیا جائیں گے خدا نے روک دیا ہے اب نہ چاہو ہاں آئندہ لڑائیاں آئیں گی دیکھیں گے لیکن اب نہیں لے جاتے تمہیں پیشین گوئی ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے جب چلو گے نا طرف غنیم تم گے غنیم تم سے مراد لکھو خیبر کی غنیمتیں وہ اس لیے کہ بہت غنیمتیں ملی خیبر کی بڑے بڑے باغات تھے کھجوروں کے جب چلو گے تم چلاؤ غنیمتوں گے خیبر کی غنیمتیں تاکہ لو تم ان کو تو کیا کہیں گے ضرور مطالبہ منافقین چھوڑو ہم کو لتا بے قوم ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں فرمایا اللہ نے اچھا ارادہ کرتے ہیں یہ کہ تبدیل کریں اللہ کے حکم کو کلام سے مراد کیا ہے کیونکہ خدا کا حکم کیا ہے کہ ان کو نہ لے جاؤ صرف وہی جائیں جو خدا پیا میں تھے کل اونا آپ فرما دیجئے ہر نہیں جا سکتے تم ہمارے ساتھ کزال قوم اسی طرح اللہ فرما چکا ہے پہلے سے خدا کا آڈر آیا ہے پاس یقول اعتراض منافقین پھر منافق کہیں گے اچھا جی تم حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ منافق مومنین کو کیا کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو حسد کرتے ہو کہ یہ نیکی کا کام نہ کریں فقط ہم کریں بس ان قریب کہیں گے منافق مومنین کو بلکہ حسد کرتے ہو تم ہم کو ان کو جواب دے دو بل کان اللہ جب کہوں نہ بلکہ ہیں یہ منافق نہیں سمجھتے مگر تھوڑی بات کو سمجھتے ہیں جہالت کی باتیں کرتے ہیں کل المخلفین وہ جواب اول تھا منافقین کو بل قان الف کلیلہ بات تھوڑی بات سمجھتے ہیں بھکانے پورے اب دوسرا جواب کل المخلفین کہہ دو ان لوگوں کو جو بدریوں سے پیچھے رہ گئے منافق ان قریب بلائے جاؤ گے تم طرف ایسی قوم کے جو صاحب ہوں گے لڑائی سخت کے آگے لڑائیاں ہیں بہت جنگ جو لوگ ہوں گے ان کی طرف بلایا جاؤ گے پھر ہمارے ساتھ جانا ان سے مراد کون ہیں جی فارس ہیں روم ہیں حوازن ہو گئے اور مکے کے بعد حوازن کے ساتھ لڑی ہوئی بنو حنیفہ ہو گئے یہ کس کی قوم تھی بنو حنیفہ اور بیمان تھا جراؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلم قزا وغیرہ ان قریب بلائے جاؤ گے طرف قوم کے جو صاحب ہوں گے لڑی سخت کے لڑو گے ان کے ساتھ الاسلم او بوان اعلان ہے یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے یا جزیہ ادا کریں گے یہاں تک کہ تابع ہو جائیں گے فائن تو اس وقت تم چلنا ہمارے ساتھ بس اگر اطاعت کی تم نے تو دے گا تم کو اللہ تعالیٰ ثواب بچہ اچھا، اور اگر پھرے رہے تم جیسے کہ ابھی پھرے ہو اور اگر پھرے رہے تم جیسے پھرے ہو تم پہلے سے جیسے ہدیبیہ بیا پہ نہیں گئے تو عذاب دے گا تم کو اللہ عذاب دردناک تو انتظار کرو بڑی لڑائی پہ لے جائیں گے تمہیں لئے صلال عامہ ہاراجون حکم معذورین جہاد پہ جو معذور ہیں نا فرمایا نہیں وہ پرندے کے کوئی حراج نہ لنگڑے پہ کوئی حراج نہ بیمار پہ کوئی حراج وہ میں ہوتا اللہ دستور خدا بندی اور جو اطاعت کرے گا اللہ کے اس کے رسول کی داخل کرے گا اس کو جنات میں اندھا وہ میت اللہ جو رو گردانی کرے گا بھو پھیرے گا عذاب دے گا اللہ اس کو عذاب دردناک شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا یا صاحب الجمال و سید البشر من کل منیر لقد اسلام القمر کام